جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عہد کے مقتولین میں سے دو دو آدمیوں کو ایک کپڑے میں ایک ساتھ کفناتے پھر پوچھتے ان میں قرآن کسے زیادہ یاد تھا تو جب آپ کو ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کر دیا جاتا تو آپ اسے لحد میں مقدم رکھتے اور فرماتے قیامت کے روز میں ان لوگوں پر گواہ رہوں گا اور آپ نے انہیں ان کے خون ہی میں دفنانے کا حکم دیا اور ان کی نماز جنازہ نہیں پڑی اور نہ ہی انہیں غسل ہی دیا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چھتیس یہ حدیث صحیح ہے